میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ نام رسول اللہ تیرا پیاوا میں تیرے گی گاوا یا رسول اللہ تیرا پیاوا میں تیرے گی گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو کر کدی کدی سرکار نو ویکھے مکیڑی سیج تیرے لئی سجاوا اللہ مکیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ تیرا میلا تمہیں کیوں نہ منا یا رسول اللہ سرکار کی آمد آ دلدار کی آمد آ سب جھوم کے بولو لب چوم کے بولو ہاں, ہاں جھوم کے بولو پرچم لہرا کر بولو ہاتھ لہرا کر بولو ذرا جھوم کے بولو ہاں جھوم کے بولو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو لگ چون کے بولو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں تیرے نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا سدا ہاں، یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا سدا ہاں، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرتا دلدار کی آمد مرتا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ